اللہکوۃ اللہ علیہ عظیم بسم اللہ اللہ وصلّہ محمد محمد المحمد واجل فرج و مجمعین ول مجمعین کیا ہو اگر اکیسویں صدی کی سب سے خونی اور ہولناک جنگ جسے مطلب ہم سب ایک طویل عرصے تک محض ایک مذہبی اور مسلقی لڑائی سمجھتے رہیں درحقیقت وہ مذہب کے بارے میں تھی ہی نہیں جی اور یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے جو یہ دستاویز اٹھاتی ہے بالکل کیا ہو اگر وہ گروہ جو جو مذہبی جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے وہ دراصل غیر ملکی طاقتوں کے بنائے ہوئے مہرے تھے مطلب آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم ایک ایسی دستاویز کی تہیں کھولنے جا رہے ہیں جو مشرق وسطی خاص طور پر شام اور عراق کی خون ریزی کے حوالے سے قائم ہر روایتی بیانیے کو بالکل الٹ کر رکھ دیتی ہے بالکل الٹ دیتی ہے صحیح کہا آپ نے ہمارے سامنے جو مقالہ ہے اس کا عنوان ہے شام عراق قتل عام اور Iran dot P D F جب ہم نے اس دستاویز اور اس سے جڑے نوٹس کا مطالعہ کیا تو مطلب یہ بات سامنے آئی کہ یہ مقالہ ان واقعات کو ایک بالکل ہی مختلف اور حیران کن جغرافیائی اور سیاسی یعنی جیو پولیٹیکل زاویے سے پیش کرتا ہے ہمارا آج کا مشن اس مقالے میں پیش کیے گئے ان دعووں کی منطق کو سمجھنا ہے اور ان کے پس منظر کو باریک پینے سے دیکھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ مصنف اس پوری بسات کو کس طرح دیکھ رہا ہے بالکل اور اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں مزید آگے بڑھیں میری نظر میں ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ وضاحت کرنا بہت ضروری ہے دیکھیں چونکہ یہ موضوع بے حد حساس نوعیت کا ہے اور اس کے تانے بانے بہت گہری سیاسی سفارتی اور مسئلے کی وابستگیوں سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ بالکل واضح رہے کہ اس گفتگو میں ہمارا مقصد قطعی طور پر کسی بھی فریق نظریے یا بیانیے کی حمایت توثیق یا تردید کرنا نہیں ہے صحیح یہ بات سامعین کے ذہن میں رہنی چاہیے جی بالکل مطلب ہم نہ تو کسی کی طرف داری کر رہی ہوں اور نہ ہی اس تنازع پر کوئی حتمی فیصلہ سنا رہی ہوں ہم خالصتاً ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کار کے طور پر بس اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اس فراہم کردہ دستاویز کے اندر مصنف نے کیا دعوے کیے ہیں ان کے پیچھے کیا دلائل دیے گئے ہیں اور وہ حالات کو کس اینک سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے ہمارا کام صرف ان دلائل کو سمجھنا اور ان کا تنقیدی جائزہ لینا ہے بالکل درست مطلب یہ ایک تجزیاتی مشق ہے کوئی فیصلہ نہیں ہے تو آم, سب سے پہلے اس دستاویز کے اس بنیادی اور سب سے بڑے دعوے سے آغاز کرتے ہیں جو اس نے شروع میں ہی اٹھایا ہے مقالہ اس عام الزام کا ذکر کرتا ہے جو اکثر بین الاقوامی سطح پر دہرایا جاتا ہے کہ ایران نے مبینہ طور پر شام اور عراق میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اہل سنت عوام کا قتل عام کیا جی یہ ایک بہت ہی عام تاثر ہے جو دیا جاتا ہے ہاں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ دستاویز اس بیانیہ کو فوراً اور مطلب مکمل طور پر مسترد کر دیتی ہے مقالی کا مصنف اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب نے اس جنگ کو بالکل ہی غلط زاویے سے دیکھا ہے ٹھیک ہے آئیے ایسے کھول کر دیکھتے ہیں مصنف کی اصل دلیل کیا ہے اس پر دیکھیں مصنف کی منطق بڑی دلچسپ ہے مقالے کا ماننا ہے کہ اس پورے تنازع کو محض ایک مسلکی اینک یا فرقہ وارانہ نقطۂ نظر سے دیکھنا نہ صرف ایک سطحی تجزیہ ہے بلکہ یہ جان بوجھ کر پھیلائی گئی ایک گمراہ کن سوچ ہے مطلب دستاویز کے مطابق شام اور عراق میں جو کچھ بھی ہوا وہ دو مسالک کی لڑائی تھی ہی نہیں تو پھر وہ کیا تھی اگر مسلک کی لڑائی نہیں تھی وہ ایک انتہائی پیچیدہ وسیع اور خوفناک جغرافیائی و سیاسی کشمکش تھی مطلب ایک پراکسی وار اس جنگ میں عالمی استعماری طاقتوں اور علاقائی کھلاڑیوں کے اپنے اپنے اسٹریٹیجک اور معاشی مفادات تھے اور انہوں نے اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مذہب کو محض ایک ہتھیار یا لبادے کے طور پر استعمال کیا اس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں میں سوچ رہا تھا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی بہت بڑے تھری ڈی شطرنج کے کھیل کو دیکھ رہے ہو لیکن آپ نے ایک ایسی اینک پہنی ہو جس کا شیشہ صرف ایک ہی رنگ دکھاتا ہو تو آپ کو صرف وہ ایک رنگ نظر آئے گا مسلک کا لنگ اور آپ اس پورے تھری ڈی بسات کو اس کی پیچیدگی کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے کیا زبردست تجبی دی ہے آپ نے بالکل ایسا ہی ہے مطلب مقالہ بنیادی طور پر ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی اینک کو اتاریں اور دیکھیں کہ اس شطرنج کی بسات پر اصل کھلاڑی کون ہے جو یہ مہریں چل رہے ہیں لیکن یہاں میرے ذہن میں اور یقیناً مقالہ پڑھنے والوں کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے اگر یہ واقعی کوئی کی جنگ نہیں تھی تو پھر میدان جنگ میں موجود جو انتہا پسند اور تکفیری گروہ تھے جیسے کہ داعش النصرہ فرنٹ وغیرہ ان کا نشانہ کون تھا وہ کیا کر رہے تھے یہ بہت اہم سوال ہے اور مقالہ اسی بات سے اپنے دعوے کو مضبوط کرتا ہے دیکھیں ہم عام طور پر یہی سنتے آئے ہیں کہ یہ گروہ کسی ایک مخصوص مسلک کی نمائندگی کرتے ہوئے دوسرے مسلک سے لڑ رہے تھے لیکن دستاویز باقاعدہ حقائق پیش کرتی ہے کہ ان تنظیموں کی کاروائیوں میں تو کوئی ایسی تفریق تھی ہی نہیں تفریق نہیں تھی مطلب کیا وہ سب کو نشانہ بنا رہے تھے جی بالکل انہوں نے صرف مخالف مسلک کو نہیں بلکہ عیسائیوں یزیدیوں دیگر اقلیتوں اور سب سے بڑھ کر خود اہل سنت عوام کا بے درے خون بہایا مطلب خاص طور پر ان لوگوں کا جنہوں نے ان کی اس انتہائی درجے کی انتہا پسندانہ سوچ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا ارے تو یہ تو ان کے اس دعوے کے بالکل خلاف بات ہے جو وہ خود کرتے تھے بالکل اور مقالے کے مطابق انہوں نے مسجدوں کو اڑایا مزارات اور تاریخی ورثے کو تباہ کیا جو جو کسی بھی طرح مسلکی دفاع کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے مطلب اگر آپ کسی مسلک کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں تو آپ مسجدوں کو تو نہیں اڑائیں گے نا ہاں یہ تو ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے اگر وہ گروہ ہر کسی کو مار رہے تھے بشمول ان لوگوں کے جن کے حقوق کے دفاع کا وہ دعویٰ کرتے تھے تو پھر کیا ہم واقعی انہیں کسی مسلک کا نمائندہ کہہ سکتے ہیں لیکن دیکھیں یہاں ایک بہت ہی فطری اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے اگر ہم مکالے کی اس بات کو مان لیں کہ ان کا نشانہ ہر کوئی تھا اور یہ مقامی مسلکی جنگ نہیں تھی تو پھر یہ گروہ اچانک اتنے طاقتور کیسے ہو گئے ہاں یہ وہ نقطہ ہے جہاں بات گہری ہوتی ہے مطلب یہ بنے کیسے کیا یہ محض مقامی سطح پر مقامی لوگوں کے غصے سے پیدا ہونے والا کوئی رد عمل تھا یا اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ پلاننگ تھی اتنی جدید اسلحے کی سپلائی کہاں سے آ رہی تھی اور یہی وہ موڑ ہے جہاں یہ دستاویز اپنا سب سے سنگین اور تہلکا خیز دعویٰ سامنے لاتی ہے مقالے کا واضح طور پر یہ ماننا ہے کہ یہ تکفیری اور انتہا پسند گروہ ہرگز کسی مقامی تحریک یا عوامی رد عمل کا نتیجہ نہیں تھے اچھا یعنی یہ مقامی لوگ نہیں تھے جو بغاوت کر رہے تھے بالکل نہیں یہ کوئی ایسی تنظیمیں نہیں تھیں جو مقامی لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے کھڑی کی ہوں بلکہ دستاویز کے مطابق ان گروہوں کو امریکی استعمار اور سایونی طاقتوں نے یعنی امریکہ اور اسرائیل نے ایک باقاعدہ سوچے سمجھے اور طویل المدتی اسٹریٹجک منصوبے کے تحت خود تخلیق کیا رکیے رکیے یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے مطلب دستاویز یہ کہہ رہی ہے کہ داعش جیسی تنظیمیں دراصل انہی عالمی طاقتوں کی پروکسیز یا ان کے مہرے تھے جو بظاہر ان کے خلاف لڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں جی بالکل یہی دعویٰ ہے مقالے میں اس بات کا کیا میکنزم مطلب کیا ثبوت دیا گیا ہے کیونکہ یہ تو بالکل کسی ہالی ووڈ ایکشن فلم کی کہانی لگ رہی ہے کیا اس عمل کی کوئی لاجسٹک تفصیل بتائی گئی ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا اتنے لوگ کہاں سے لائے گئے یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ دستاویز باقاعدہ اس کی لاجسٹک تفصیلات بتاتی ہے اور وہ تفصیلات اس بحث کا سب سے لرزہ خیز حصہ ہیں مقالے کا دعویٰ ہے کہ یہ کوئی عام بھرتیاں نہیں تھیں باقاعدہ طور پر امریکی جیلوں میں موجود آ, سزائے موت پانے والے قیدیوں اور انتہائی خطرناک جرائم پیشہ افراد کو چنا گیا امریکی جیلوں سے کیا واقعی جی انہیں رہائی کا لالچ دے کر وہاں سے نکالا گیا اور پھر انہیں جدید ترین اسلحہ اعلیٰ ترین عسکری اور انٹیلیجنس تربیت اور بے پناہ مالی وسائل فراہم کر کے شام اور عراق کے میدان جنگ میں اتارا گیا او تو یہ سب باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا تھا بالکل اور مقالے کا مزید دعویٰ ہے کہ ان تنظیموں کی کمان اور کلیدی عہدوں پر باقاعدہ غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنٹس بٹھائے گئے تاکہ ان گروہوں کی کارروائیوں کو بالکل اسی سمت میں موڑا جا سکے جو ان عالمی طاقتوں کے مفاد میں ہو یہ کوئی بے ہنگم گروہ نہیں تھے بلکہ دستاویز کے مطابق یہ ایک باقاعدہ ویل فنڈڈ اور ویل ٹرینڈ پرائیویٹ آرمی کی طرح کام کر رہے تھے یہ تو واقعی ایک مکمل اور منظم سپلائی چین نظر آ رہی ہے مطلب جرائم پیشہ افراد کو امپورٹ کر کے ایک خطے میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے جھونک دیا گیا لیکن یہاں پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیوں مطلب اگر ہم مکالے کی اس منطق کو مانیں تو اتنی بڑی سازش اتنے وسائل کا ضیاع اور اتنی بڑے پیمانے پر خون ریزی کروانے کا ان عالمی طاقتوں کا بنیادی مقصد کیا تھا انہیں شام اور عراق کو تباہ کرنے سے کیا ملنا تھا دیکھیں دستاویز اس حکمت عملی کے پیچھے دو بڑے اور بالکل واضح مقاصد کی نشاندہی کرتی ہے پہلا مقصد یہ تھا کہ خطے میں ایک نام نہاد اسلامی ریاست کا شوشہ چھوڑا جائے مقالے کے مطابق اس ریاست کا مقصد کوئی حقیقی اسلامی نظام لانا نہیں تھا بلکہ اس کا کام خطے میں اس حد تک انتشار خون ریزی اور افراتفری پھیلانا تھا کہ وہاں موجود وہ تمام حقیقی مزاحمتی قوتیں جو استعمار کے خلاف کھڑی تھیں وہ آپس میں الجھ کر کمزور پڑ جائیں تو مطلب اندرونی طور پر انہیں ایک دوسرے سے لڑا کر کمزور کرنا تھا بالکل لیکن جو دوسرا اور اس سے بھی بڑا مقصد دستاویز بیان کرتی ہے وہ سراسر جغرافیائی ہے مصنف کا دعویٰ ہے کہ یہ سب گریٹر اسرائیل یا عظیم تر اسرائیل کے قیام کا راستہ ہموار کرنے کے لیے کیا گیا گریٹر اسرائیل تو کیا آپ دستاویز اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ شام اور عراق کی تباہی اور یہ جو گریٹر اسرائیل کا نظریہ ہے اس کے درمیان کیا منطقی تعلق ہے آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں جی اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ٹرم کو دیکھنا ہوگا بین الاقوامی تعلقات کی زبان میں اسے بالکنائزیشن کہتے ہیں یعنی کسی مضبوط ریاست کو توڑ کر چھوٹے کمزور اور آپس میں لڑتے ہوئے حصوں میں تقسیم کر دینا صحیح دستاویز کی منطق یہ ہے کہ جب تک شام اور عراق جیسے ممالک جغرافیائی اور عسکری طور پر مضبوط اور متحد رہتے اسرائیل کے لیے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا یا اپنی سرحدوں کو محفوظ کر کے انہیں وسعت دینا تقریباً ناممکن تھا تو انہیں راستے سے ہٹانا ضروری تھا جی تو ان ریاستوں کو باہر سے روایتی جنگ کے ذریعے گرانے کے بجائے اندرونی طور پر پروکسیز اور جرائم پیشہ گروہوں کے ذریعے کھوکھلا کرنے کی حکمت عملی اپنائی گئی جب ریاستیں تباہ ہوتیں اور وہاں صرف لا قانونیت کا راج ہوتا تو خطے میں ایک ایسا خلا پیدا ہوتا جو ان عالمی طاقتوں کے مقاصد کو پورا کرتا یہ تو ایک انتہائی گہری اور مطلب طویل مدتی منصوبہ بندی کی تصویر کشی ہے تو اب اس پوری پیچیدہ بسات پر جہاں مقالے کے مطابق امریکہ اسرائیل اور ان کے فنڈ کیے گئے جرائم پیشہ تکفیری گروہ موجود ہیں جو ریاستوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں اس سب کے درمیان ایران کہاں کھڑا ہے کیونکہ ہماری اس گفتگو کا آغاز تو اسی الزام سے ہوا تھا کہ ایران نے خطہ لام کیا بالکل اور دستاویز کے اس حصے میں صورتحال بالکل ایک نیا رخ لیتی ہے مقالہ ایران کے کردار کو اور خاص طور پر ان کی قدس فورس اور اس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کے کردار کو ایک جارح قوت کے طور پر نہیں دیکھتا تو پھر وہ اسے کس طرح پیش کرتے ہیں وہ انہیں ایک جوابی قوت یعنی کاؤنٹر فورس کے طور پر پیش کرتے ہیں ان سننے والوں کے لیے جو شاید اس فوجی ڈھانچے سے پوری طرح واقف نہیں قدس فورس ایران کی وہ ایلیٹ یونٹ ہے جو ملک سے باہر کے آپریشنز دیکھتی ہے دستاویز کا اصرار ہے کہ ایران نے وہاں جا کر کسی مخصوص مسلک کے خلاف جنگ نہیں کی اور نہ ہی وہ کوئی حملہ آور تھا اچھا تو پھر وہ وہاں گئے کیوں تھے مقالے کے مطابق شام اور عراق کی حکومتوں نے باقاعدہ طور پر ان سے مدد مانگی تھی تاکہ وہ ان ریاستی ڈھانچوں کو بچا سکیں جو ان تکفیری گروہوں کے ہاتھوں مکمل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے تو اگر ہم مقالے کی اس تشریح کو بغور دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف اصلا یہ کہہ رہا ہے کہ ایران اہل سنت سے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ وہ ان بین الاقوامی کرائے کے قاتلوں اور مجرموں کا راستہ روک رہا تھا جنہیں اہل سنت کا لبادہ اڑا کر شام اور عراق کے ریاستی وجود کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کیا میں صحیح سمجھاؤں جی بالکل صحیح سمجھے آپ آپ نے اس پیچیدہ پہیلی کو بالکل درست جوڑا ہے مقالہ دراصل یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آ, وہ تکفیری گروہ اہل سنت کی نمائندگی کر ہی نہیں رہے تھے وہ تو بس اس جغرافیائی کھیل کے مہرے تھے دستاویز کے مطابق جب کچھ فورس اور قاسم سلیمانی کی قیادت میں زمینی کاروائیاں شروع ہوئیں تو انہوں نے محض چند دہشت گردوں کو نہیں مارا تو ان کاروائیوں کا اصل نتیجہ کیا نکلا در حقیقت انہوں نے اس بہت بڑے عالمی بلکنائزیشن کے منصوبے کو ناکام بنایا مقالے کا زور اس بات پر ہے کہ اگر کچھ فورس یہ کلیدی انسداد دہشت گردی کی کاروائیاں نہ کرتی تو یہ گروہ شام اور عراق کی سرحدوں سے نکل کر پورے مشرق وسطی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہم اور پھر خطے کا جغرافیائی نقشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو چکا ہوتا جی بالکل وہی گریٹر اسرائیل والا منصوبہ کامیاب ہو جاتا اچھا اب آئیں ذرا اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں کیونکہ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے اور میرے ذہن میں ایک بہت ہی زبردست قسم کی منطقی الجھن یا تضاد پیدا ہو رہا ہے جی وہ کیا مطلب اگر زمینی حقائق واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ یہ دستاویز دعویٰ کر رہی ہے یعنی اگر داعش کو عالمی طاقتوں نے بنایا اگر ان میں امریکی جرائم پیشہ افراد شامل تھے جو سب کو نشانہ بنا رہے تھے اور اگر ایران دراصل ان دہشت گردوں کو ختم کر کے ریاستوں کو بچا رہا تھا تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ پوری دنیا میں یہ بیانیاں اتنی کامیابی سے پھیل گیا کہ ایران مسلکی بنیادوں پر قتل عام کر رہا ہے ہاں یہ وہ سوال ہے جو سب کے ذہن میں آتا ہے مطلب اگر مقالے کی بات سچ ہے تو اتنا بڑا اور اس قدر مختلف بیانیاں عالمی سچائی کا روپ کیسے دھار گیا دنیا نے وہ کیوں دیکھا جو بظاہر وہاں تھا ہی نہیں اور اہاں یہی وہ مقام ہے جہاں یہ دستاویز فوجی جنگ سے نکل کر ایک نئی جنگ کی طرف اشارہ کرتی ہے جس سے ہم معلوماتی جنگ یا انفارمیشن وارفے کہتے ہیں آم, مقالے کا دعویٰ ہے کہ یہ جنگ صرف زمین پر ہتھیاروں سے نہیں لڑی گئی بلکہ اس کا ایک بہت بڑا اور آ, شاید زیادہ خطرناک حصہ میڈیا کے ذریعے لڑا گیا تو مطلب میڈیا نے اس میں باقاعدہ فریق کا کردار ادا کیا بالکل دستاویز کے مطابق جن استعماری اور سہنیتی طاقتوں نے ان گروہوں کو فنڈ کیا تھا انہی کے کنٹرول میں موجود عالمی میڈیا اور پروپیگینڈا مشینری نے ایک انتہائی منظم مہم چلائی انہوں نے جان بوجھ کر حقائق کو توڑ مروڑ کر انسداد دہشت گردی کی ان کاروائیوں کو جو ایران ان تکفیریوں کے خلاف کر رہا تھا ایک فرقہ وارانہ یا مسلکی کاروائی کا رنگ پہنا دیا تو گویا مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ میڈیا نے شعوری طور پر مطلب جان بوجھ کر تصویر کا ایک ایسا رخ تخلیق کیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا تاکہ اصل واقعے کو چھپایا جا سکے لیکن آ, اس میڈیا اسٹریٹجی کے پیچھے کیا مقاصد کام کر رہے تھے انہیں اس جھوٹ سے کیا فائدہ ہو رہا تھا مکالے کے مطابق اس کی دو بہت بڑی وجوہات تھیں پہلے تو یہ کہ جب ان طاقتوں کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری سے تیار کردہ پروکسیز یعنی وہ تکفیری گروہ میدان جنگ میں مار کھا رہے تھے تو انہیں بچانے یا آ, کم از کم دوسری طرف کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ اس کاروائی کو ہی متنازع بنا دیا جائے اچھا تاکہ لوگ ایران کی حمایت نہ کریں جی میڈیا نے یہ دکھانا شروع کیا کہ ایران دہشت گردوں کو نہیں بلکہ ایک مخصوص مسلک کے عام لوگوں کو مار رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا بھر کے عام مسلمانوں کے ذہنوں میں شدید مسلکی نفرت اور اشتعال پیدا ہوا اور ایران کو ایک ظالم کے طور پر پیش کیا گیا اور اس سے ان کا دوسرا مقصد کیسے پورا ہو رہا تھا اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ اس شدید مسلکی شور اور جذباتیت کے غبار میں ان طاقتوں کا اپنا اصلی چہرہ اور ان کا وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ مکمل طور پر چھپ گیا آم, لوگ مسلک کی بنیاد پر آپس میں الجھے گئے اور اصل دشمن پس پردہ ہی رہا مقالے کا موقف ہے کہ یہ آ, تاریخ کا ایک بہت بڑا نفسیاتی اور ابلاغی دھوکہ تھا یہ بات سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی اگر ہم مقالے کی اس منطق کو مانیں تو یہ جنگ صرف شام کے ریگستانوں یا عراق کے شہروں میں گولیوں سے نہیں لڑی جا رہی تھی ایک اس سے بھی بڑی جنگ ہماری اور آپ کی ٹی وی سکرینز پر سوشل میڈیا کی ٹائم لائنز پر اور نیوز چینلز کی سرخیوں میں لڑی جا رہی تھی جس کا اصل میدان جنگ ہمارے ذہن تھے بالکل ایسا ہی ہے استعماری طاقتوں نے ہماری انسانی نفسیات کا اور مذہب سے ہماری جو جذباتی وابستگی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا مطلب ہمیں بیوقوف بنایا جی اور دستاویز کا بنیادی مقصد بھی شاید یہی ہے کہ وہ ہمیں اس نفسیاتی جنگ سے آگاہ کرے دیکھیں جب آپ کسی بھی پیچیدہ بین الاقوامی مسئلے پر مذہب یا مسلک کا لیبل چپکا دیتے ہیں نا تو عام انسان کی تنقیدی اور عقلی سوچ فوراً کام کرنا چھوڑ دیتی ہے ہاں جذبات حاوی ہو جاتے ہیں بالکل جذبات حاوی ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سوال پوچھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اس لڑائی کا معاشی یا جغرافیائی فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے مقالہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس جذباتی اینک کو اتاریں اور حقائق وسائل کی بندر بانٹ اور جیو پولیٹیکل طاقت کے توازن کی بنیاد پر دنیا کو دیکھنا سیکھیں بالکل صحیح کہا آپ نے تو آج کے اس گہرے تجزیے کو سمیٹتے ہیں آج ہم نے جس دستاویز شام عراق قتل عام اور ایران کا تفصیل سے جائزہ لیا اس نے مشرق وسطی کے تنازع کی اس روایتی اور مقبول مسئلہ کی تشریح کو مطلب مکمل طور پہ چیلنج کیا جی بہت مضبوط دلائل کے ساتھ مقالے نے ہمارے سامنے یہ دعویٰ رکھا کہ یہ جنگ مسالک کی نہیں بلکہ اقتدار اور جغرافیہ کی تھی اس میں دعویٰ کیا گیا کہ داعش جیسے گروہ مقامی نہیں بلکہ مبینہ طور پر عالمی طاقتوں کی تیار کردہ پراکسیز تھے جنہیں امریکی جیلوں کے جرائم پیشہ افراد سے بنایا گیا تاکہ بیلکنائزیشن کے ذریعے گریٹر اسرائیل کے قیام کا راستہ ہموار کیا جا سکے اور اس سب میں ایران کا کردار بھی بالکل مختلف انداز میں پیش کیا گیا بالکل اس سارے کھیل میں دستاویز کے مطابق ایران کا کردار ایک جارح کا نہیں بلکہ اس منصوبے کو ناکام بنانے والی جوابی قوت کا تھا جسے عالمی میڈیا نے نہایت چالاکی سے ایک مسئلہ کی قاتل کے طور پر پیش کیا تاکہ اصل کہانی کو چھپایا جا سکے جی ہاں یہی اس پورے مقالے کا نچوڑ ہے تو اس تمام انتہائی گہرے اور پیچیدہ تجزیے کو سامنے رکھنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے اگر اگر کوئی عالمی میڈیا یا پروپگینڈا مشینری نظریاتی طور پر اس قدر طاقتور ہے کہ وہ اتنی بڑی اور پیچیدہ جغرافیائی جنگ جس میں دنیا کے صفے اول کی طاقتیں شامل ہوں محض ایک فرقہ وارانہ جھگڑا بنا کر پوری دنیا کے ذہنوں میں بٹھا سکتی ہے تو پھر ہم آج کی خبروں پر کیسے یقین کر لیں بالکل تو کیا ہم آج کی روز مرہ عالمی خبروں کو بھی اسی مسلکی یا جذباتی اینک سے دیکھنے کے عادی تو نہیں ہو چکے اگلی بار جب دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی نیا تنازع کھڑا ہو اور کوئی بظاہر سادہ سا بیانیہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے تو کیا ہم فوراً اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے یا ہم مطلب ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر یہ سوچنے کی زحمت کریں گے کہ اس کٹپتلیوں کے تماشے میں اوپر اندھیرے میں بیٹھ کر ڈوریاں کون ہلا رہا ہے اور ان کے اصل پوشیدہ مقاصد کیا ہو سکتے ہیں